عروا نے بیان کیا کہ زبیر رضی اللہ عنہ سے ایک انصاری رضی اللہ عنہ کا جھگڑا ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زبیر پہلے تم اپنا باغ سیراب کر لو پھر پانی آگے کے لیے چھوڑ دینا اس پر انصاری رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یہ آپ کی پھپھی کے لڑکے ہیں یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زبیر اپنا باغ اتنا سیراب کر لو کہ پانی اس کی مڈیروں تک پہنچ جائے اتنے روک رکھو زبیر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میرا گمان ہے کہ یہ آیت ہرگز نہیں تیرے رب کی قسم یہ لوگ اس وقت تک مومن نہیں ہوں گے جب تک آپ کو اپنے تمام اختلافات میں حکم نہ تسلیم کر لیں اسی باب میں نازل ہوئی ہے محمد بن عباس کہتے ہیں کہ ابو عبداللہ نے کہا کہ عروہ نے عبداللہ سے کوئی حدیث ذکر نہیں کی صرف لیس سے کی صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار تین سو اکسٹھ